وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين اور آپ سے پہلے اے نبی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے بس آپ پہلے کتاب سے پوچھ لیجئے اگر خود آپ کو علم نہ ہو ہم نے انہیں ایسے جسے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات جاتتا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے تمام رسول مرد اور بشر تھے چونکہ مشرقین اس کے منکر تھے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان اللہ کا رسول ہو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ سے پہلے جتنے رسول اے نبی آئے سب انسانی تھے ان میں ایک بھی فرشتہ نہ تھا جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے اور ان کی طرف وہی نازل فرمائی سب شہروں کے رہنے والے ہی تھے اور سورہ احقاف کی آیت نمبر نو میں فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا اور سب سے پہلا رسول تو ہوں ہی نہیں ان کافروں سے پہلے کے کفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی ہیلا اٹھایا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے سور تغابن کی آیت نمبر چھ میں ان کا ایک قول نقل کیا تھا ابشروں یہ کیا اب ایک انسان ہمارا رہبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اچھا تم اہل علم سے یعنی یہودیوں نصرانیوں سے اور دوسرے گروہ سے پوچھ لو کہ ان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے یا فرشتے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انہی جیسے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس بیٹھ اٹھ سکیں ان کی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کی باتیں سمجھ سکیں وہ اگلے پیغمبر سب کے سب ایسے نہ تھے جو کھانے پینے کی حاجت نہ رکھتے ہوں بلکہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر بیس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی اے نبی آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی کرتے تھے یعنی وہ سب انسان تھے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور کام کاج بیوپار تجارت کے لیے بازاروں میں بھی آنا جانا رکھتے تھے بس یہ بات ان کے پیغمبری کے منافی نہیں جیسے مشرقین کا قول اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر سات میں نقل کیا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق یعنی ایک ایسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں آتا جاتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ وہ بھی اس کے دین کی تبلیغ کرتا اچھا یہ نہیں تو اسے کسی خزانے کا مالک کیوں نہیں کر دیا جاتا یا اسے کوئی باغ ہی دے دیا جاتا جس سے یہ با فراغت کھا پی تو لیتا اسی طرح اگلے پیغمبر بھی دنیا میں نہ رہے آئے اور گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور انبیاء کی آیت نمبر چونتیس میں فرمایا لِبَشَرِ من قَبْلِكَ الْخُلْدِ الآية یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیش کی نہیں کی ان کے پاس البتہ وہی الہی آتی رہی فرشتہ اللہ کے حکم احکام پہنچا دیا کرتا تھا پھر رب کا جو وعدہ ان سے تھا وہ سچا ہو کر رہا یعنی ان کے مخالفین بوجہ اپنے ظلم کے تباہ ہو گئے اور وہ نجات پا گئے ان کے تابے دار بھی کامیاب ہوئے اور حد سے گزر جانے والوں کو یعنی نبیوں کے جھٹلانے والوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا